ابن شہاب نے خبر دی بیان کیا ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہا کہ اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا اس کے بعد کھجور کا ایک ٹوکرا آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے گھر والوں کے سوا کسی اور کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سارے مدینے کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہنس دیے کہ آپ کے آگے کے دندانے مبارک دکھائی دینے لگے فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو اوزائی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی ظاہری سے روایت کیا اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ وئی حقا کے لفظ وئی لکا روایت کیا ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6164